اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى آل وبارك وسلم صاحب نے انفطار نماز میں پڑھی ہے اور یہ آیت صورت انفطار کی ہے السماء خبر میرے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرق الکریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے رقب کیا کس نے دور کیا تیرا رب رب کریم تیرا رب پرورش کرنے والا کھلانے پلانے والا تیرا تمام انتظام کرنے والا اور وہ بھی کریم تیرے استحکام کے بغیر تیرے عمل کے بغیر تجھے سب کچھ دینے والا کیا تیرا اشتحک تھا تجھے آنکھیں دی کیا تیرا حق تھا تجھے زبان دی کیا تیری کوشش محنت تھی کہ اس کے بدلے میں تجھے بازو دیے پرش کرنے والا اور وہ بھی کریم ایسے رب کریم سے تجھے کس نے دور کیا کس نے غافل کیا اللہ اللہ اللہ اللہ میرے رب کا تقاضا میرے رب کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ تو میرا ہو جا تیرا ہر عمل میرے لیے ہو تیری ہر سوچ میرے لیے ہو میں نے تجھے اپنے لیے بنایا میں نے تجھے بنایا اس لیے ہے کہ تم مجھ سے محبت کرے تو مجھے چاہے تو میری ہی دھن میں رہے پھر دیکھ تیرے دنیا کے تیرے ضروریات تیرے سہولیات کا انتظام کیسے کرتا جبکہ تو کچھ نہیں تھا میں نے تجھے خلقت دی میں نے تجھے ظاہری اور باطنی صلاحیتوں سے بے پناہ نوازا زمین و آسمان کی قوتیں تیری خدمت میں مصروف کر دیں تجھے اس کائنات کا مخدوم بنا دیا علم کا ان کیا تو دیکھ نہیں رہا سخر الما فی الارض آسمان و زمین کی قوتیں تیرے ہی گرد گھومتی ہیں تیری ہی خدمت میں مصروف ہیں تو میرا ہو جا و باطنا ظاہری اور باطنی نعمتوں کا کچھ پر فیضان کر دیا بے پناہ تجھے میں نے انعامات دیے ظاہر و باطنا تجھے مجھ سے کون غافل کر کے لے گیا تو میرا بنا تیرا ہر عمل تیری سوچ و فکر میرے لیے ہو میرا سب کچھ تیرے لیے ہے تجھے بنایا میں نے اس لیے اللہ الدين تمہیں حکم یہ ہے کہ تم ہر کام دین کا میرے لیے کرو دنیا کا جو کام اللہ کے لیے کریں گے وہ بھی دین بن جاتا ہے ہر کام میرے لیے کرو تمہیں خالق یہ حکم ہے وہ ماں محبت میرے لیے توجہ میرے لیے تمہارے اعمال میرے لیے میں تمہارے لیے کائنات تمہارے لیے اور یہ بالکل مستند بات ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ فرماتے ہیں ذرا اس کو کھول کو بیان کرتے ہیں نہیں ینال اللہ لحوم ہوگا ولا بیمار ہوگا ولا ینال تقوا میں میرے بندو جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو مفہوم ادا کر رہا جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو کوئی چیز بنا کے دیتے ہو میرے پاس اس جانور خون چمڑا گوشت ہڈیاں یہ نہیں پہنچتی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کپڑے دیے میرے پاس کپڑے نہیں پہنچتے میرے پاس کیا پہنچتا ہے تقوا ہے تمہارے دل کا خلوص تمہارے دل کی چاہ تمہارے دل کی توجہ میرا عشق و محبت مجھے یہ چاہیے مجھے تمہاری فریفتگی شیفتگی پیار محبت عشق مجھے تمہارا چاہیے مجھے تمہارا گھر چاہیے مجھے تم چاہیے یہ تو اس لیے ہے کہ تمہیں میں اعزاز ہوں کہ تمہارے ہاتھوں سے کپڑا دیا گیا تمہارے ہاتھوں سے گوشت کسی کو دیا گیا تمہارے ہاتھ سے یہ تو تمہارے لیے میں نے کہ اعزاز اور اپنی قربت کا راستہ اور دروازہ تمہیں دکھایا میں مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے مجھے آپ چاہیے آپ کا دل چاہیے آپ کا عشق و محبت چاہیے میں نے تمہیں بنایا اس لیے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ ہمارے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دیا اس لیے تو مشاعر ایک آسان سا جملہ بولتے ہیں ہر گھڑی ہر آم یہ رہے دیا کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ انہی آیات کی آیت کا یہ نچوڑ ہے عملی تربیت ہے اور واضح راستہ ہے ہر گھڑی ہر آن یہ رب و دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ یہ تمام ایتوں کا حلق ہے نچوڑ ہے جوس ہے کھلاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے ہو جائیں وما خلق الجن و انسا اللہ لیا میں نے تمہیں بنایا اس لیے ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو میری عبادت کرو میری ہی ہو جاؤ یا یہ بلدین آمانو اے ایمان والو میں یرتد منکم کو معین جو میرے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ جائے شوق اللہ قوم میں دوسری قوم لے آؤں گا میں دوسری قوم لے آؤں گا یو ہوں وہ نہ میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے تمہارے لانے کا مقصد تمہاری خلقت کا مقصد تمہاری پیدائش کا مقصد یہ محبت ہے یہ چاہت ہے کہ تم مجھے چاہو تم میرے سامنے جھکو محبت کا اظہار کرو کبھی رقو کی شکل میں فریقگی اور شیفتگی اور نیاز مندی کا اظہار کرو کبھی سجدے کی شکل میں کبھی قیام کی شکل میں کبھی گرد گھومنے کی طواف کی شکل میں کبھی لبیک لبیک لبیک کی لگا کر اللہ اکبر کبیرہ یہ احکام در حقیقت اللہ کی محبت اور عشق اور فریقتگی کا اظہار ہے احکام ہیں اور اس, اس حوالے سے عشق و محبت کا اظہار ہے اور یہ بھی یاد رکھو میرے اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو اس کے لیے ہو ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن قلبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سمجھو قرآن کو سمجھو ومن انداز بعض لوگ ایسے ہیں جو میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہوتے میں حکم سمجھاتا ہوں کنارے پہ کھڑے ہو کے فین اصاب بہ خیروں اگر اس عبادت سے تلاوت سے ذکر اذکار سے ان کو دنیا کا فائدہ حاصل ہوا عزت شہرت لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت حاصل ہو گئی تو اتمان نہ کر ہو ان کا دل خوش مطمئن ہے میں کتنا تم اور اگر دیکھتے ہیں کہ ہماری تلاوت ہمارا ذکر اذکار ہماری عبادت اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ترقی نہیں ہو رہی آمدنی نہیں ہو رہی ان قلب اعلیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی یہ تلاوت ان کا ذکر اذکار اپنے مفاد کے لیے شہرت اور عزت کے لیے میرے لیے نہیں تھا خسرت دنیا آخرہ دنیا میں بھی وہ خیب و خاصر آخرت میں بھی خیب و نصر آخرت میں تو خیب و خاصر ہوں گے کیونکہ انہوں نے یہ عمل میرے لیے کیے ہی نہیں میرے لیے کیے ہی نہیں آخرت میں میرے پاس کیا ہوگا ان کے لیے اور دنیا میں بھی یہ ان عمل کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا یہ دنیا میں بھی ناکام آفت میں بھی ناکام میرے اللہ چاہتے ہیں میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل میرے لیے تمہاری سوچ فکر میرے لیے ہو اللہ اکبر قبیرہ حدیث بات میں آتا ہے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے فرشتوں نے پوچھا اللہ پاک سے یا اللہ یہ پہاڑ کتنے سخت ہیں کتنے مہیم ہیں کتنے اونچے کتنے بلند کتنے مضبوط اللہ ان پہاڑوں سے کوئی زیادہ سخت مضبوط اور مخلوق ہے اللہ پاک نے فرمایا ہاں لوہا کہ لوہے سے پہاڑ کو کاٹتے ہیں توڑتے ہیں ریزا ریزا ہو جاتا ہے پہاڑ یا اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور مضبوط دوسری چیز ہے اللہ پاک نے فرمایا آگ لوہے کو آگ میں ڈالو کچھ دیر کے بعد وہ انگارہ بن جاتا ہے آگ اس کے اندر تک گھس جاتی ہے اور اگر آگ مزید تیز ہو تو لوہا پگل جاتا ہے لوہے کو پگلا کے سانچوں میں ڈھال کے قسم و قسم کے خول اور پرزے بناتے ہیں تو دوسرے سے زیادہ مضبوط آگ ہے یہ آگ سے زیادہ مضبوط طاقتور کو اور چیز ہے اللہ پاک نے فرمایا پانی زیادہ مضبوط ہے مسلسل پانی ڈھک کے دیتا ہے سمندر کے پانی کو دریاؤں کے پانی کو تو طوفان اٹھتے ہیں طوفان کی نہریں کرتی ہیں جب اللہ چاہتے ہیں کہ اس طوفان کو موڑ دوں مخالف ہوا چلا دیتے ہیں تو پانی سے زیادہ مضبوط ہوا ہے یا اللہ ہوا سے کوئی زیادہ مضبوط چیز اللہ نے فرمایا ہوا سے زیادہ مضبوط چیز اللہ اکبر کبیرہ میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو نہ چلے خالص میرے لیے اس نے صدقہ کیا ہو میری ہی میری ہی لیے اس نے میری ہی رضا کے لیے یہ کام کیا ہو دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا یہ میرا بندہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لوہے سے زیادہ مضبوط آگ سے زیادہ مضبوط پانی سے زیادہ مضبوط ہوا سے زیادہ مضبوط سبحان اللہ یہ ہے عمل میرے اللہ کو وہ عمل پسند ہے میرے اللہ کے ہاں اس عمل کا اعتبار ہے میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا عمل میرے لیے ہو پھر دیکھو اس عمل میں میں بدن کیا ڈالتا ہوں اس میں نور کیسے آتا ہے دشمن پر تمہارے تمہارا روپ کیسے بیٹھتا ہے ہمارے عقاد شرافائے خلوص تھے شرافائے محبت تھے کہ ان کی چھوٹی سی بات سے کفر ہل جاتا تھا ہل جاتا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ تو میرے اللہ کو یہ پسند ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی عمل نہ بھی کر سکے لیکن اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وہ خالص اللہ کو چاہنے کے لیے ایک عمل کی آرزو کر لیں اس آرزو سے بھی اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے ایک آدمی کو علم دین بھی عطا کیا اور دولت بھی عطا کی وہ علم دین کے تقاضے کے مطابق علم دین بھی لوگوں کو پڑھاتا ہے خرچ کرتا ہے اور دولت بھی خرچ کرتا ہے مسجد میں غربا مساکین پر دفاع ہے پر وہ اپنا علم بھی خرچ کر رہا ہے اور دولت بھی خرچ کر رہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنت کے اعلی مقام میں ہوگا دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دین عطا کیا علم دین عطا فرمایا دولت نہیں ہے غریب ہے تندرست ہے تو وہ کہتا ہے میرے اللہ اگر میرے پاس دولت ہوتی جیسے یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی ایسے خرچ کرتا ہوں مسجد میں طلبا صلاحہ کی خدمت میں طلباء کی سہولتوں میں غربا مساکین کے لیے میں بھی ایسے خرچ کرتا ہوں ہے کچھ نہیں میرے پاس اب اس بات میں آتا ہے کہ یہ شخص بھی اس پہلے شخص کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا اور تم میرے خریدار بن کے دیکھو میرے چاہنے والے بن کے دیکھو میں تمہیں کیا عطا کرتا ہوں ایک اور آدمی ہے جس کو اللہ نے حدیث بات میں ہے دنیا دی ہے دولت ہے اس کو دین کی توجہ نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ دولت گناہوں میں فسق و فجور میں خرچ کر رہا ہے شراب نوشی میں اللہ اللہ تو یہ شخص جہنم کے نیچے طبقے میں ہوگا ایک شخص ہے جس کے پاس دین بھی نہیں ہے دنیا بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے لیکن وہ آرزو کرتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی ایسے کام کرتا شراب نوشی اور یہ خرابیاں یہ بدکاریاں میں بھی کرتا کیسے یہ مزے اڑا رہا ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں ایسی خواہش رکھتا ہے آرزو رکھتا ہے اس وجہ سے یہ شخص بھی اس تیسرے شخص کے ساتھ جہنم کے سب کے میں ہوگا میرے اللہ تو ایسے قدردان ہیں کہ اس کی آرزو رکھنا تو میرا ہوگا میرا یہ عمل تیرے لیے ہوتا لیکن میں کر نہیں سکتا میرے اللہ اس پر بھی اس کو وہی مقام عطا کریں گے جو کرنے والے کو عطا کریں گے اور قرآن بھی یہی ہے لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ضعفاء جو ضعیف ہیں چاہتے ہیں کہ ہم کریں لیکن کر نہیں سکتے اے اللہ برہاپی کی وجہ سے آنکھوں میں نظر نہیں رہی گھٹنوں میں قوت نہیں رہی کمر میں طاقت نہیں رہی دل تو چاہتا ہے میں لمبے لمبے قیام کروں دل تو چاہتا ہے دس دس پارے پڑھوں لیکن میرے تمام قوا مزمل ہو گئے کمزور ہو گئے کر نہیں سکتا میرے اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تو نے آرزو کی تو نے مانگا میں نے تیرے نام آمار میں اس کا دیا تیرے نما آزاد کا سوال لکھ دیا میں آج یہ کر رہا ہوں خلوص خالص اللہ کا ہو جانا اور اس کے لیے عمل کرنا آسان بھی ہے اور اس میں طاقت نور قبولیت میرے اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے بڑے سے بڑا عمل کرو مجاہدہ ریاضت مشقت لیکن اپنی ذات کے لیے ہو مخلوق کے لیے ہو یاد رکھو وہ مشقت وہ ریاضت کسی کام کی نہیں میرے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں بلا عالم مرضا مریض کہتا ہے یا اللہ مریض دمے کا مریض چاہتا ہے کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں پیدل کر کے وہاں جا کے جمع کروں جمع کے ساتھ وقت لگاؤں میں مریض ہوں پیشاب کا میں مریض ہوں بھوتوں کا اب ہوتا کچھ نہیں میرا دل چاہتا ہے یہ کرو میرے اللہ نے فرمایا کوئی آئی نہیں قرآن ہے پہلے میں نے حدیث پاک پیش کی ہے میرے اللہ فرماتے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں تو نے مانگا تو نے آر کی میں نے دے دیا ولا ویون میں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں یہاں خرچ کروں مسجد میں جہاد میں لیکن ہے میرے پاس کچھ نہیں میرے اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں تیری آرزو تیری طرف کو دیکھ کے میں نے تیرے اعمال نامے میں لکھ دی تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہاں اس کے ساتھ جو جملہ ہے کام کا مرضا اور جو غربان ہیں کچھ کر نہیں سکتے میں نے ان کے اعمال میں یہ اعمال لکھ دیے ہیں آگے شک یہ ہے کہ رسول شک یہ ہے کہ تمہارا دل میرے چاہنے والا ہو تمہارے دل میں میرے حبیب کی عظمت میرے حبیب کی سنتوں کی محبت اور عظمت ہو جب تمہارے دل میں میں آباد ہوں میرے حبیب کی عظمت تمہارے دل میں ہے بس اب میں تمہارا ہوں میرے خزانے تمہارے لیے کھلے ہیں میں تمہیں دیتا رہوں گا تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں یہ قرآن ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے شرط کہو یا تم سمجھو اللہ راضی اسی عمل پر ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق اللہ راضی اسی پر ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق کیسے ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو کیسے ہی اس عمل میں کشش بہاریں رون کے کیوں نہ ہوں لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں میرے اللہ کو میرے اللہ راضی نہیں میرے اللہ کو عمر پسند نہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس اس قرآن اور سنت کی روشنی سے اس واقعے کی تصدیق ہو جاتی ہے عام طور پہ میں واقع نہیں پیش کرتا ہوں لیکن کسی آیت کو کی وضاحت کے لیے محمد بن سیرین کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ بڑے محدث بڑے ظاہر بڑے متقی بڑے عبادت گزار شب دار بڑے مجاہدے والے محدث کبھی شہر بڑے شیخ محمد بنے رحمہ رحمان ان کا انتقال ہو گیا اس کا ہمسایا کا بھی انتقال ہو گیا ہمسایا پیشور لوہار لوہے کا کام کرنے والا بظاہر معمولی آدمی فرائض کا پابند ان پڑھ جس کو قرآن نہیں آتا جس کو پڑھنا نہیں آتا جس کے صلاح و تصویر نہیں آتی وزیر نہیں کرتا اس کو آتے نہیں اس کا بھی انتقال ہو گیا کسی اللہ والے نے دیکھا کہ وہ ہمسایا محمد بن سیرین کے ساتھ ایک ہی مرتبے ایک ہی مقام پر ہیں اس سے پوچھا کہ بچہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ حضرت کیا پوچھتے ہو اللہ بفر الرحیم ہے میں محمد بن سیرین کو دیکھتا کبھی یہ سراب و تصویر میں ہے مجھے شراب تصویر آتی نہیں تھی میں حسرت کرتا کاش مجھے بھی آتی میں پڑھتا میں دیکھتا یہ حدیث پڑھا رہے ہیں میں حسرت کرتا ہوتا کاش کہ میں بھی مجھے بھی یہ علم ہوتا میں اس طرح پڑھاتا میں دیکھتا کبھی یہ دب دے رہے ہیں میں دیکھتا کبھی راتوں کو یہ شبداری کر رہے ہیں اور بظاہر پڑھ رہے ہیں میں روتا رہتا کاش میں بھی پڑھ رہا ہوتا میں بھی وزیر پڑھتا اللہ نے میرے اس حسن کو قبول کیا مجھے محمد بن سیرین کے ساتھ مقام عطا کر دیا میرے اللہ کیسے ہیں میرے اللہ کیسے رحیم ہے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے ایسے رحیم اللہ پھر پوچھتے ہیں اے انسان ایسے رب اور رب بھی کریم جس نے تجھے بنایا جس نے تجھے ظاہری حسن و جمال عطا کیا ایسا کہ کائنات کی کوئی مخلوق تیرے حسن کا خانی نہیں اور پھر باطنی سے تجھے ایسی صلاحیت ادا کی کہ کائنات کی ساری قوتوں کو تو مسخر کرنے والا تجھے ایسے رب کریم سے کس نے واقع کیا اس کی تھوڑی سی تشریح میں میں آپ کو نہیں سناتا ہوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من مستدرج بالنعمت علیہ وکم من مفتون بالثناء علیہ وکم من مغرور بالستر علیہ بہت سارے لوگ اپنے اللہ سے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ مسلسل ان پر نعمتوں کا فیضان ہوتا ہے کاروبار میں ترقی کاروبار میں ترقی اولاد کرنا بردار بیوی بڑی چہیتی دن بدن کوٹیاں خرید رہا ہے سواریاں خرید رہا ہے دگنا چگنا کاروبار کرا رہا ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا چوتھا مسلسل خوشحالی مسلسل نعمتوں کا فیضان مسلسل کامیابیاں اس اس وجہ سے آدمی ہو جاتا ہے میرے اللہ کو مہلت دیتے رہتے ہیں وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے کہیں اس کو چوٹ نہیں لگی کہیں اس کو تکلیف نہیں ہوئی کبھی اس کو ضرورت نہیں پڑی اپنے رب کو یاد کرنے کی تو یاد کرے مسلسل ان نعمتوں اور خوشحالی کامیابیوں کی وجہ سے اللہ بھی اس کو دیتے رہتے ہیں وہ اپنے اللہ سے دور غافل جدا ہو جاتا ہے ہر آدمی دیکھے میرا معاملہ بھی وہ نہیں ہے نمبر دو میں مختون دکھنا خیال ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اپنی تعریف سنتا ہے آپ جی بڑے زبردست عالم ہیں آپ کو بڑے اچھے قاری ہیں آپ تو بڑے اللہ والے ہیں آپ کا کاروبار تو بڑی دانائی ذمہ داری ساتھ کر رہا ہے خوشامدیوں نے خوشامد کر کر کے اس کو لوٹ لیا ہر ایک کے منہ سے اپنی تعریف سنتے سنتے فیرون بن گیا اللہ سے دور ہو گیا غافل ہو گیا کسی نے اس پر تنقید نہیں کی کسی نے اس اس پر کی اصلاح نہیں کی کسی اللہ والے کے ساتھ وہ جڑا نہیں کسی اللہ والے کی خدمت میں وہ بیٹھا نہیں اس کی اونچ نیچ اور اس کا اس کی باتیں معلوم ہوتی اور وہ ان کی اصلاح کرتے ہر ایک کے منہ سے اس نے اپنی تعریف سنی یہ بھی اللہ سے جدا ہوتی بہت سے لوگ اس لیے اللہ سے جدا ہوتے ہیں کہ اپنی تعریف سنتے سنتے کتنے میں پڑ جاتے ہیں تیسرا نمبر میں مغرور بست رہا ہے میں اللہ اس, کے زیادتیوں اور اس کے گناہوں پر ستاری کرتا رہتا ہوں اس کے عیوب چھپاتا رہتا لوگوں کے سامنے اس کے عیوب اس کی غلطیاں خامیاں اس کی بدیاں رہتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلتا اس طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے اپنے اللہ سے حاصل اور جدا ہو جاتا ہے اے اللہ اے اللہ نے فکروں سے بچا اے اللہ نے سے کر رہا اللہ ہم سب کو سیکھ میں جتا فرمائے تو اللہ پاک کو عمل وہ پسند ہے جو اللہ کے لیے ہو میرے اللہ کا تقاضا میرے اللہ کا مطالبہ حضرت انسان سے یہ ہے کہ تم میرا ہو جا تیرا ہر عمل <coughs> تیرے ہر سوچ فکر میرے لیے ہو پھر دیکھ تمہیں میں بے خوفی بے غمی کی زندگی عطا کروں بلا کیوں نہیں میرا یہ نظام ہے میرا یہ قانون ہے من اسلم وجہ محسن جو اپنے تمام تر توجہات خیالات عملیات میں اللہ کے لیے خارج کر دیتا ہے وہ وہ محسن اور سنت کی اتباع کرتا ہے فلح اجر ہوں جو میرا اجر اس کو ملے گا وہ ملے گا میری ہی طرف سے اس کو میری ہی طرف سے اس کو ایک الگ اجر, اجر ملے گا لیکن تب حسن حسن عظیمہ میں نے اشارہ کر دیا ہے اس کو جو اجر قانون کے مطابق ملے گا وہ تو ملے گا میری طرف سے خاص اجر ملے گا اور میں اس کو بے خوفی بے غمی کی زندگی عطا کروں گا بے خوفی بے غمی کی زندگی عطا کروں گا اللہ والوں کو خوف اللہ کا ہوتا ہے اللہ والوں کو اللہ والوں کو خوف نہ دنیا کا نہ کسی اور چیز کا اپنے اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا ہو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے تو میں کر رہا ہوں ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو پھر دیکھو میرے اللہ کی مدد میرے اللہ کی رسرت کیسے آتی ہے <clears throat> آج جو ہم ہمارا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ ہے وہ یہی ہے میرے نزدیک کو یہی ہے کہ جب ہم سنت کی ردا کرنے والے اور اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں گے میرے اللہ کی نصرت میرے اللہ کی مدد آئے گی آج اللہ ہم پر ناراض اس لیے ہے کہ ہمارا عمل ہمارے اپنے ذات کے لیے ہے لوگوں کے لیے ہے سنت کے مطابق نہیں ہے یا اللہ ہمیں قبول کرنا یا اللہ ہمیں قبول کرنا وما علینا عند برام و آخر الحمد للہ ایک دفعہ دوری پڑھو تین دفعہ آرہم شریف پڑھو تین دفعہ شریف پڑھ کے سارے سواب پڑھو بها بها بها من من جميع جميع وترفعنا وتبلغنا الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على على كل شيء قدير الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله